جی جی تشریف لائیے دیکھیے ایک علم ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو یہ مٹھیاں بند ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مٹھی بند ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھی کھلتی ہے قدرتی طور پر اس کے ہاتھ میں مٹھی بند ہونے کی وجہ سے کچھ لکیریں پیدا ہو جاتی اس کے ماہرین بھی ہیں اس کا علم بھی ہے اب اس پر انحصار کرنا کہ لوگ بتاتے دیکھیے ادھر سے یہ لکیر ادھر جا رہی ہے ادھر دیکھ کے بتا دیں کہ آپ کی چار شادیاں ہوں گی ہیں چار لکیریں آپ کی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ اس پر یقین رکھنا تو کاہن کے زمرے میں آتا ہے اور کاہن نجومی قسم کی کوئی بات کہے تو اس پر کبھی بھی یقین نہیں رکھنا چاہیے میں نے ایک سرکاری دورہ کیا جارڈن کا ہمیں ایک معاہدہ کرنا جب ایم این اے تھا تو ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے ان کی قیادت میں وہاں کے بادشاہ سے بھی ملے وزیر اعظم سے ملے اسمبلی گئے اسپیکر سے ملے وغیرہ وغیرہ وہاں ایک ہاتھ دیکھنے کا بڑا ماہر تھا تو مجھے داڑھی اور شیروانی دیکھ کر میرے قریب آیا کہنے لگے مولانا میں اس کا بہت ماہر ہوں کہ آپ ہاتھ دکھائیے میں نے ہاتھ دکھایا ہاتھ دکھانے کے بعد کہنے لگا مولانا آپ کے ہاتھ میں اسٹار ہے اور ایسا آدمی بادشاہ ہوتا میں نے کہا سبحان اللہ یہی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا کہ تم نے ہاتھ دے کر کہا کہ میرے ہاتھ میں اسٹار اور ایسا آدمی بادشاہ ہوتا تو یہی کافی تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے کہ میرے ہاتھ میں اسٹار ہے اور میں بادشاہ نہیں ہوں تو بے شرمندہ ہو گیا خاموش بیٹھ گیا تو یہ اب لوگ اس پہ بھروسہ کر کے بڑے گھنٹوں دکھاتے اب اندازہ لگائیے کہ جن بیچاروں کو اپنی قسمت کا حال نہیں معلوم بندر روڈ پہ بوریا بچھائے بیٹھے ہوئے دس دس پانچ پانچ روپے لے کر ہاتھ دیکھ رہے ہیں اور خود اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں تو بھائی تو اس لیے یہ سارے کام نہ جائیں اس پہ یقین کرنا بھی نہ جائیں